حضرت سالم اپنے والد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دو رکعت ہے جب تجھے صبح کے طلوع ہونے کا خطرہ ہو تو صبح طلوع ہونے سے پہلے ایک رکعت پڑھ لے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو انہتر